黑森的？ کروں جی ہاں ہری میں ہے کہ دعائیں اوپر جاتی ہے تو اوپر آسمان کے وہاں دعاؤں کا اقرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضی آئی ہے بندوں کی عرضی آئی جی ہاں جی جی کوئی چیز نہیں ہمارا کام دعا سے بنا ہے پہلا دن کیا آدم علیہ السلام سے بول ہوئی پریشان بھی بھی ہو ہو گئے گئے پشمان جلدی نے دیا پتہ کیا وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه لا سمع لا أن لك فيها جاتا تھا پر کوئی ٹیم بھی نہیں ہے میں میں کر دوں گا گا کروں قبول یہی ہے اس لیے اپنے آپ کو دعا والا بنانا چاہیے یہ نہیں کہ دوا کی طرح ضرورت پڑے تو دعا مانگے پھر نہیں اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے ہاں، تاکہ اللہ کو کہتا ہے

الحمد ملکنا من حاجیا ویدہ فالتا جالی کبینا فکن انتا ولی جنا وحبینا یا سوائی سبیل اللہم کن انتا ولی جنا وحبینا یا سوائی سبیل اللہم کن انتا ولی جنا وحبینا یا سوائی سبیل اللہم عاقنا افضل ما تنبی بارکتا حدی اللہم عاقنا افضل ما تنبی بارکتا حدی اللہم عاقنا افضل ما تنبی ناس من المال والأهل والولد غير طال ولا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره إنا نجد